شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ونؤمن به نوبی وقل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مو له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له له ولا مثل ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا ارس لو بلحتی بشیر سلتا بالا سوادی واسطی و وبارك وسلم وسلم تسلیما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ بال سا درما گا ترا كل گیفل مات تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما مہتل وتله للجبين ولا دا ہی باہ اد سب برویہ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ملا الأعمال بالنيات وإنما لامرئ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واسدا کو مالک صدق اللہ مولانا و سد مارا ل ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين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 جناب صدر محترم حضرات علماء کرام محترم بزرگوں عزیز دوستو آپ کے شہر خانپور میں بارہ حاضری کا اتفاق ہوا لوگ اچھی طرح جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں کچھ مانتے بھی ہیں میں آپ کے لیے کوئی اجنبی اور نیا نہیں آپ میرے لیے کوئی اجنبی اور نئے نہیں اور نہ میں کوئی پروگرام نیا لے کر آیا اس لیے کہ ہمارے یہاں نئی بات کی گنجائش ہی نہیں یہ تو تمہارے یہاں دستور ہے نا کہ ہر نئی بات کے پیچھے لگ جانا ہم تو جوں جوں پیچھے جائیں گے جوں جوں خیر و برکات سے مستفیض ہوں گے یہی وجہ ہے کہ نئی بات مانتے مانتے نئی چیزوں کے پیچھے لگتے لگتے کسی نے نیا نبی مان لیا کسی نے نئی نبڑی بنا لی کسی نے نیا کلام بنا لیا کسی نے نیا دستور بنا لیا نئی چیزیں ہمیشہ لوگ اور ویسے بھی ہمارے میں ہندوستانی برادری کا ایک راجپوت برادری کا آدمی ہوں ہمارے یہاں مسل مشہور ہے نواں نو دن پرانا سو دن <laughs> تو نئی چیزیں آپ کو کہاں سے لاتے نہیں ہم نئے مسئلے تمہیں بنا کر کہاں سے تھے ہمارے یہاں مسئلوں کے تو کارخانے لگے ہوئے شہید اسلام ڈاٹ کام اور نہ نئی بات کرنا ہمارے یہاں جچتا ہے اس لیے کہ جو بھی اللہ والا بیٹھتا ہے وہ سارا دن کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے اور ہمارے یہاں گالیاں والیاں دینے کا بھی مزاج نہیں ہے کئی لوگ منتظر ہوں گے کاج دیکھیں گے کس کی رگڑائی ہوگی کس کا چمڑا اجڑے گا انشاءاللہ سب ٹھیک رہو گے کسی کا کٹ بھی نہیں بگڑے گا اور سیاسی طور پر بھی نارض کر دوں میں ایسے جان کا آدمی ہوں میں جاؤ کا چمچا نہیں میں نظیر کا کرچا نہیں میں کالی کملی والے کا غلام ہوں نبی کے صحابہ کرام کی ڈیوٹیوں کی خاک چاٹنے والا مجھے اسی میں مزہ آتا ہے مجھے نئی باتوں سے اور نئی چیزوں سے کیا کرو گا تو انہوں ہونا اگلے دن میری ایک مکت دی آ گئی جنو کاری صاحب میں کہ جی آجی صاحب اب الیکشن کے چوکھے جاڑے رہ گئے میں کہا جا تو دیر رہا وقت وقت گیا تھے میں کہا کیوں آ کے چھ مہینے چوکھے لنگ رہے ہر ممبر کرلا کرتا ہے محنت کرتا ہے ککڑ چاہ پے آج کل پوچھتا کوئی نہیں تمہیں بھی تو آگت پڑی ہوئی ہے اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرما دیا کب لکڑوں فرمایا بغاوت نہ کرو عداوت نہ کرو بدماشی نہ پھیلاؤ میں بے نیاد مولا ہوں اپنی بے نیادی پہ آ گیا تمہاری نسلیں تو کیا نام و نشان مٹا دوں گا میں خراب رب کو مسوائی کا دوں وہ تم تنظر جبری جامی لے کے ماری قوم کے جگر پھٹ گئے میری وہ دینیا گات ہے شام کو آدمی سوئے بڑے بڑے خوبصورت سوئے بڑی اچھی اچھی شکلوں والے سوئے کدو کامک کے مالک سوئے عورتیں بڑی بڑی خوبصورت سوئی بولا کب حالم تم لبی نہ کدو ملکم کس طبق رک اللہ لگا درخواستی کتے بندر سور بن گئے اچھا فرمایا میں وہ خدا ہوں جو ماں کے پیٹ میں ایک وقت میں ایک دو نہیں ہزار دو لاکھ نہیں کروڑوں شکلیں ہر وقت بنا رہا ہوتا جب مجھے بنانے کی قدرت ہے تو بگاڑنے کی بھی قدرت ہے کس کس چیز کو تمہیں لے لو آ کر کے بندے سمجھائے آج لوگوں کی سمجھ میں خدا کے خدا ہی نہیں آتی تم نے کبھی غور نہیں کیا ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے دنیا کا دستور ہے جیسا مٹیریل پیٹ میں جانا چاہیے کارخانے میں ویسے مال تیار ہونا چاہیے تم نے کبھی غور نہیں کیا اور اما کھاتی سانگ ہے اور اندر پیاری پیاری آنکھیں بن رہی ہیں تم نے کبھی غور نہیں کیا اما کھاتی روٹی ہے اندر پیاری پیاری زبان بن رہی ہے اما کھاتی دال ہے اور اندر پیارے پیارے ہاتھ بن رہے ہیں دل بن رہا ہے دماغ بن رہا ہے فرمایا تم گن کو بدل کی کرار فرمایا میں وہ خدا ہوں گندے پانی کے قطرے سے کتنا سونا جوان بنا دیتا ہوں جب میں چاہوں گا اس بڑے بلائے جوان کو ایک میں اجاڑ کے رکھ دوں گا فرمایا راجا جا لایس لا پھرو میں چاہتا ہوں ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ عنوان بنایا کہ آج کا جو یہ مجمع ہے یہ اجتماع ہے یہ جلسہ ہے یہ بیت اللہ شریف کی عظمت کے بارے میں رکھا گیا جب تک مہمان کا ذکر نہ کرو بیت اللہ کیسے سمجھ آئے گا اس گھر کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے جس کا ہیڈ مستری بھی پیغمبر جس کا مزدور بھی پیغمبر انجینئر خلیل اللہ ہے مزدور سبھی اللہ ہے کیا کہنا ہے اور پھر اس بیت اللہ شریف کو بنانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی ربنا وبا فیہم رسولا یا اللہ تو جانتا تو اچھی طرح سے ہے یہ گھر میں نے تیرے محبوب کے لیے بنایا علماء موجود ہیں مجھ سے ہزاروں گنا زیادہ علم رکھتے ہیں ان سب حضرات سے پوچھ لیں خلیل اللہ نے جو حبیب اللہ کے لیے دعا مانگی قبولیت میں اور ظاہر ہونے میں کم سے کم چار ہزار سال لگے خلیل اللہ نے جس حبیب اللہ کو مانگا تھا اس کے آنے میں اس کے ظاہر ہونے میں چار ہزار سال بیچ میں لگے اور جب حبیب اللہ نے فاروق کے لیے پھیلائی سکیم کے ایک نہیں لگا تکبیر اس لیے کہ خلیل اللہ کی جھولی جو پھیلی تھی وہ تیرے لیے تھی اور تیری جھولی فاروق کے لیے ہے اگر میں تیری جھولی میں دیر کروں تو دنیا میں آ کر کے آخری زمانے کی کیا کہے گی مانگے حبیب اللہ اور نہانے میں دیر ہوگی شہید اسلام ڈاٹ کام تم تو کوئی پچاس سال کا مسلمان بنا پھرتا ہے کوئی سات سال کا مسلمان بنا پھرتا ہے میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں آج تک دنیا ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر فاروق ایک سال دنیا میں اور زندہ رہ جاتا دنیا میں کفر کا نام لے گا کوئی نہ رہتا اتنی تکلیف والا جوان جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو کئی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بھی مارتے ہیں شیعہ کے خلاف شروع کی گئے اور شیعہ تیرا ماما لگ جائے ہم صحابہ کی تعریف کریں تو شیعہ کو کیوں تکلیف ہو ہم امیر میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرے اور میں وہ تو کہتے ہیں نا پنج ٹن پاک پنج ٹن پاک باقی خیر صلاح صرف پانچ ٹن پاک باقی خیر پل آر علیف کا کر دیکھو اور پاک چلنی نبی کا سارا گھرانا پاک نبی کی ساری ازواج پاک نبی کی ساری بیٹیاں پاک نبی کے سارے داماد پاک اور میرا تو یہ عقیدہ ہے جو جتی نبی کے قدم کو لگ گئی وہ بھی پاک جو کپڑا نبی کے جس میں اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک اور جس شہر میں نبی نے ڈیرا لگا کی کی ہوا بھی بھی پاک پاک اس فضا یہ بیچارے ہمیں تو اصل میں نقصان یہ دے رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھی ہے نا آج کے رسول نہ ادھر نہ ادھر نہ سیا نہ سننی گبڑ گ سننی پتہ ہی نہیں کیا یہاں کی بات تو نہیں کرتا ڈرتا ہوں نہ پاکستانیوں سے ہندوستان کی بات یاد آئی ہمارے یہاں دستور تھا شادی کے بعد داماد کو بلاتے تھے اب بھی بلاتے ہیں ہمارے یہاں آٹھ دن بعد پندرہ دن بعد پھر وہ آتا ہے کئی دن تک روٹیاں پارتا ہے تو وہ داماد جمائی جب سسرال گیا تو ساتھ لے گیا میرا کو خدمت کے لیے وہ سسرال والے تھے کچھ کنجوس انہوں نے داماد کو تو جمائی کو تو دیا دودھ کا پیالہ لاکھ میراستی کو دے دیا لسی کا پیالہ بیٹھے تھے ایک ہی جگہ جمائی دودھ پی کر کہنے لگا الحمدللہ میرا سی لسی پی کے کہنے لگا الحمد اس نے سمجھا یہ بھول کے کر رہا ہے انہوں نے کہا پاگل للہ ہے الحمد للہ تو انہوں نے کہا تو کو جس نے دودھ پیا میری للی لگتی تھی میں تو للی کہوں گا اصل میں یہ بیچارے نہ سکھاتے ہیں نہ بتاتے ہیں اور جو سکھاتے بتاتے ہیں ان کے نیڑے نہیں جانے دیتے آخر تبلیغی کی جماعت آ کو کرو بچا ہے بچا ہے بچا ہے کیوں یہ جرمنی جماعت ہے امریکہ کی جماعت ہے کیوں بچا ہے محلہ والے ارے کوئی سونا سپلائی کرتا ہے کوئی چاندی سپلائی کرتا ہے کوئی کپڑا سپلائی کرتا ہے کوئی بروج سپلائی کرتا ہے کوئی ایسے ہتھیار سپلائی کرتا ہے مولانا بھی آپ کی جماعت خدا کا دین سپلائی کرتی ہے تمہیں کیوں کاٹا جب یہ بسترے اٹھا کر بیچارے چلتے ہیں نا کئی بیچارے یوں گور گور کر دیکھتے ہیں بسترے چاہیے بسترے چاہیے میں نے اور بستر انہادہ سر الہادہ تینگو کہڑی پیڑ تیرا بستر چاہتا ہوئے گن گن تیرے سر سے باہر ہوئے سچا چاہی سو دے تو بستر بھی الہادا اپنا پیڑ تینگو بچی پی ہے ویسے ہی لوگوں نے بڑا سستا کام کر دیا اگلی دیوار ملتان بس اڈے سے میں لکھم تو فٹ پاتھ سے ملا بیٹھے ختم پڑے اور میں نال کے بندے نو آخیا میں کہ فٹ پاتھ سے بیٹھا ختم پڑ گیا کہڑی شاید آخر چاچا جی گلیریا سے پڑتا بیٹھا نام مرادو ایسا سستا نہ کرو کمال ہے دین کا مقام فرمایا تھا امر اللہ دلو میرا فیصلہ آ گیا اب جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سارے نمٹا دوں گا میری وہ دینیا داد ہے ان لگا ربی کا لشی میری پکڑ آئے گی سب کو پتہ چل جائے گا کہ بے نیاز کی کتنی طاقت ہے اکاگر نے ساری عمر محنت کی جد و جہد کی کوشش کی لیکن لوگ آج تک نہیں مانتے بڑا آج ہے وہ چلا ابراہیم علیہ تو اسلام نبی نہیں ہزاروں نبیوں کا جد ہم جد ہے اور کسی نبی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا بت پرست کے گھر میں پیدا نہیں ہوا بلکہ بت گھر کے یعنی خدا بنانے والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے بچپن سے جو بیچارے کو مار پڑنی شروع ہوئی آئے ہر دن نیا امتحان ہر دن نیا امتحان آگر جو ہے وہ پتھروں کے خدا بناتا ہے اور ٹوکرے میں بھر کر اگر خلیل کے سر پہ رکھ دیتا ہے کہ بیٹا خداؤں کو بیچ کے آ اب وہ گلی گلی پھرتے ہیں آواز لگاتے ہیں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے <laughs> اب بکے کیسے میری یہ کیسٹ ہے جو اڑتالیس ملکوں تک پہنچ گئی اس کو یہی ہے لو خدا پر ہیں جھوٹے اب اور کہیں گے جی تو ہی جھوٹے گا کیا تو لے کون اور بلکہ اور آ جاتی ہیں کہ کل جگہ تیرے کو خدا ہی نا سارے بال نے ان کی جنگ کروڑ بھی ہے خدا تو بدلا کیا انہوں نے کہا ماہی میرے میرا کارخانہ کمی کم تو بدل چاہ وہ سونا پتھر والا خدا ان کو کیا دیتا وہ مندا خدا جا ان کے گل رستی گٹ کے وہ چلو چلو ان کو گھیل لیا وے پیو نے پوچھا ابراہیم آخر جی چلے اڈے مارے چلے اگر خدا بکتے کیوں نہیں ہو رہتا مندا ہو گیا مارکیٹ اصل رہ گیا منڈی بالکل دبا ہو گئی خدا کے گھننے والے دل چلے گئے آخر ابا جی ساری دنیا وابی تھی گئی ہے نہیں گندا ان کوئی کون ہلے ڈبل سیدنا ابراہیم علیہ السلاط وسلام نے موقع پا کر باپ کو بڑا سمجھایا پیغمبر ہو کر کسر رکھے اللہ اللہ ایک اللہ دل ابھی ایک دل لئی دو دل لئی چار دل لئی سال سو لئی ساڑھے نو سو برس تک اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچاتا ہے مرحبا کہنے والا کوئی نہیں آفری کہنے والا کوئی نہیں نعرے لگانے والا کوئی نہیں استقبال کرنے والا کوئی نہیں حال یہ بنا ہوا ہے ربی دہت قومی لئی لوں والا ہارا پلم یا دونوں دہان اللہ اللہ کا پیغمبر مارکیٹ میں بازار میں منڈی میں صبح اللہ کا نام لینا شروع کرتا ہے مفسرین نے لکھا شام تک لوگ اتنے پتھر مارتے تھے نو علیہ سلامت وسلام سر سے لے کر پیروں تک سارا پتھروں میں چھپ جاتا تھا کو ڈاکٹر کے پاس نہیں تھانے میں نہیں تحصیل میں نہیں گھر والوں سے شکوا نہیں ادھر سے جا کر تمام ہڈیاں چور چور ہے لہو بہ رہا ہے اور اللہ کا پاک کا پھر بھی کر سکتے رکھ کے روتا ہے علاج ہی میں سارا دن تیری توحید پہنچاتا تو رہا تیرا نام لوگوں کو بتاتا میرے اگر مجھے نے معاف نہ کیا تو میں کہا جاؤں گا نو سو مار کھائی ایک دو میں تو کساں تو آ سکتے ہیں یار دو تر وی آپ سے ہوں ان پھر بنواؤں کیا کراؤں لگن لگ جائے نا سوچو گزار جس کو جس بات کی لگ جائے اس سے تو آخر دم تک پیٹ بھرتا ہی نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام ایک اللہ کے نام پر اس آرے سے اپنے جسم چروا لیے ٹکڑے کرا لیے مختری نے لکھا علماء سے پوچھو ایک ایک دن میں ستر ستر نبیوں کی گردنے اڑا دی اور خانپور کے کئی شہری جہاد کے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یار وہ لوگ ایڈے کمڑے سن آپ پہ پتھر دے سن آپ پہ خدا انہیں کچھ لیندے سن ایڈے بے وقوف ایڈے احمد اچھا وہ تو احمد سن مند ہو قبر تص آپ پہ نہیں بنا قبر کے سنگ مرمر جبریل لا وہ کمرے تسا جانے اللہ پاک نے تو فرما دیا میرے بندے فجر کی نماز میں سجدہ کیا کر ظہر کی نماز میں سجدے کیا کر عصر کی نماز میں سجدے کیا کر مغرب کی نماز میں سجدے کیا کر عیشا کی نماز میں سجدے کیا کر جمعے کی نماز میں عید کی نماز میں سجدے کیا کر تج کی شراب کی نماز میں سجدے کیا کر لیکن جب جناز نماز جنازہ کی باری آئے جنازہ کتب کا جنازہ گاؤں کا ہو جنازہ بدال کا کیوں نہ ہو جنازہ شیخ الحدیث کا کیوں نہ ہو جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو جنازہ کتنے بڑے والی کا کیوں نہ ہو جنازہ خواجہ ویز کرنی کا کیوں نہ ہو جنازہ سید عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کا کیوں نہ ہو علی احمد اجمیری کا کیوں نہ ہو جنازہ چوس مہینوں دن کشتی اجمیری کا کیوں نہ ہو فرمایا خبردار کپڑوں پر قبلے کی طرف منہ کر نماز کی ساری شرطیں پوری کر میں خدا دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ کھڑا کھڑا پڑ ضرور پاک کھڑا کھڑا پڑ اپنے لیے اس میت کے لیے بخش کی دعا کھڑے کھڑے ماں سلام بھی کھڑا کھڑا پھیر دے خبردار تجھے سر جھکانے کی رکو سجدے کے لیے اجازت نہیں نبوت حضرت کاری صاحب ساری نماز میں سب سے اعلیٰ رکن سب سے اچھا رکن جو خدا کو پسند ہے وہ سجدہ ہے ہے کہ نہیں اللہ میاں نے جان کے چھڑوا دیا کہ یہ ہے پرانے پیپے جو ان کو میں نماز میں سجدہ کرایا تو بڑا ایک قبر تھی نہیں ہٹ دے یہ اس کا ہی لگے ویسا اس وجہ سے فرمایا رکو سجدہ بالکل نہیں کرنا کھڑے کھڑے مان جو کچھ مانگنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی مار أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تر لأرجمن لك جگہ مليا ابراہیم تو پکا وادی ہو گیا ہے چلا لے میرے آنکھوں کے سامنے سے ورنہ مار مار کر پتھر تجھے ختم کر دوں گا پیغمبر پھر پیغمبر ہوتا ہے فرمایا قال سلام علیک ساستغفر سب ربی ان کا نبی میرے اب میں سلام میرا آخری سلام لے میں تیرے لیے پھر بھی اپنے مولا سے بخش کی دعائیں مانگتا رہوں گا اللہ پاک نے سراہتن لوگ کا پھر کہ مشرق کے لیے بخشش کی اجازت مانگنے کی بخش کی دعا مانگنے کی آپ کو اجازت نہیں اب باپ نے نکال دیا کوئی مذاق ہے گھر سے نکلنا کوئی آسان کام ہے سارا فلسطین خلاف سارا علاقہ خلاف ایک خلیل ایک طرف ساری دنیا ایک طرف تو دوسرا ہاں، تو آپ ہونا ہو جی میں لاؤں محلے بچ کلنا بستی بچ کلنا وہ کلا تو تر نہیں ہے کمرے کلا جاتے نہ رفیو جاتے کیا کر لے جناب ابراہیم علیہ السلام تو سلام مصر کے علاقے سے گزرنے لگے مصر کا بادشاہ بڑا بدماش حسین عورتوں کو پکڑ کے منگاتا ہے الحمدللہ للہ پاکستان والا کو جتنے بادشاہ وزیر نصیب ہوئے نا ساری اولیاء کرام دی جماعت ہے یہ میں تھوڑا تھوڑا اپنے پیچھو بچا کے رکھی آنا ورنہ میں چودہ اگست کو سنوا نا تو سکن میں کو ہاتھ لا دو یہ جتنے ہیں نا یہ لاہور میں دو جلسے تھی سن نا ایک اولے تو ایک اولے انہوں پاکستان بناو جتنے کردے نہ چوٹا وٹی ایک دا بھی نہ کٹیا انہوں کا نہیں کے پیو کا بھی کٹیا انہیں کیا خبر ہے پاکستان کی ان کو کیا قیمت معلوم ہے کہ پاکستان کی قیمت میں روپیہ نہیں لگا سونا نہیں لگا چاندی نہیں لگی کوئی اور دنیا بھر کا مٹیریل نہیں لگا اور ہم سرو پاکستان کی قیمت میں پاکستان کی بنیاد میں لاکھوں کی تعداد میں ہماری بیٹیوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے باپ بیٹے اور بھائیوں کو شہید کر دیا انہوں نے نہ سونا اٹھایا نہ چاندی اٹھائی نہ دولت اٹھائی حتیٰ کے بچوں کی انگلی نہ پکڑی گلے میں قرآن لٹکایا یا کوڑے میں چھلانگ لگا دیا دریا جمنا میں اسلام قرآن بچایا اپنا ایمان بچایا عزت بچائی اور آج ان معصوم بچیوں کی روح بچوں سے پوچھتی ہے خبروں سل سے پوچھتی ہے اور گورنروں ان معصوم بچیوں کی آج کل سے سوال کرتی ہے اور گامو املے دریا میں ڈوب کر وہ کے جو کھائے وہ تمہارے لیے کھائے تھے ڈھائی لاکھ مسجدیں جا کر کے دیکھو جن میں رات دن قرآن پڑا جاتا تھا سور کھڑے لال قلعے کی دیواریں انتظار کر کر کر کر کر کے وہ بیچاری کمزور ہو گئی کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کہاں گئے یہ جو لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ وہ آج تک لیا ہے گلا کا پانی سوال کرتا ہے اور مجھ سے رجوع کرنے والے تو کبھی بےمان نہیں ہوا کرتے تھے تمہیں کیا ہو گیا وہاں جا کر کھانا ہوگی کرنال شہر میں سن اسی میں جب میں اجتماع پہ گیا تو اپنا شہر اپنا علاقہ اثر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم نوابوں والی مسجد میں جانے لگے تو ایک اور جھاڑو دیتی دیتی سڑک پہ سامنے آ گئی تم پاکستان سے آئے ہو میں نے کہا جی ہاں زندہ ہوا بھی ہاں زندہ ہے رونے لگی کہنے لگی تم کب ڈوب کے مرو گے میں سید کی بیٹی ہوں چوڑے کے گھر میں رہتی ہوں پینتیس سال گزر گئے تمہارا انتظار کرتے کرتے میرے سفید بال آ گئے تم کب آؤ گے دلی کی جامع مسجد کی پیڑیوں پہ ایک عورت نے یہی سوال کر دیا کہ میں سکھ کے گھر میں رہتی ہوں سور کھاتی ہوں تم کب آؤ گے اور کم مجھ سے چھڑاؤ گے ایک ہم ہے یہاں لگے پڑے ہیں اپنی اپنی میں اسلام کسی کو نہیں چاہیے سب کو اسلام آباد چاہیے قانون قرآن قانون قرآن کے ہم سب غدار ہیں شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی حکومتیں آئی تمام نے اللہ کے قرآن سے غداری کی مصطفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے غداری کی ایک دو نہیں آؤ مجھ پہ مقدمے چلاؤ مجھے پھانسی لگاؤ میں ثابت کروں گا سارے غدار تھے قرآن کے جی جی، جی تمہیں کیا پتا ہے خود میرا اپنا حال یہ بنا ہماری مسجد میں صبح کے وقت میں جب فجر کی نیت باندھی تو مسجد کھچا کھچ بھائی ہوئی تھی سلام پھیرا تین سو نوجوان گولیاں کھا کے تڑپ رہا تھا تمہیں کیا معلوم ہے تمہارے تو یہ یوں ہی ہاتھ لگ گیا دوڑے دوڑے پھرتے ہیں وہ فلاں یوں بن گیا فلاں وزیر بن گیا فلاں سفیر بن گیا فلاں یہ بن گیا فلاں وہ بن گیا مجھے اس سے نہیں ہمیں نہیں وزارت چاہیے ہمیں تو صدر محترم نے ایک دفعہ بلایا تھا کہ تمہیں فلاں اکیڈمی کا ممبر بنانا چاہتے ہیں میں نے کہا میں تو نہیں بنتا اور کہنے لگا کیوں میں نے کہا اس لیے کہ میں تو ہر جمعے کو ممبر کے اوپر چڑھ کے بیٹھتا ہوں میں کو کیا کروں گا آج دو گے کل کو تین لو گے کیا فائدہ ہوگا روتا پھروں گا یہ پھر رہے گا روتے ہوئے کتنے جس کو جو کچھ مل جاتا ہے نا ریت کی دیوار کی طرح دھرم کر کے بیٹھ جاتا ہے چناتی برائی کی سلامتی سہ ہے سید سارا رضی اللہ تعالیٰ محاس ہے گورنمنٹ کے آدمی آئے پکڑ کے لے چلے اگر سارا رونے لگی خلیل کا کمی یہ ظالم لوگ مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں پر پروانہ کر میں خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو میری عزت کی ہر جگہ وہی نگے بانی فرمائے گا حفاظت فرمائے گا تو نہ کر چلی جا شاہی محل میں لے گیا شاہزادے نے برائی کا ارادہ کیا اگر تو سارا فرمانے لگی مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دے جناب سارا رضی اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا دیا قانون بتا دیا طریقہ بتا دیا اگر کوئی مائی اگر کوئی بہن بیٹی ظالموں کے ہاتھوں پھنس جائے گلڈول بدماشوں میں پھنس جائے بس نہ چلے اس کو چاہیے کہ رب کی حضور میں نماز ادا کرے انسان نہ اس کی عزت بچے گی مگر آج کل تو یہ بات نہیں نا بد اخلاقی کی اسلام میں اجازت ہے بد اخلاقی کی اسلام میں اجازت ہے لیکن عورت کو حکم ہے کہ اگر کوئی کنڈی کھڑکائے گھنٹی بجائے اور پوچھے کہاں ہے تو کہہ دو نہیں ہے یہاں اور اگر وہ پوچھے کہاں گئے ہیں کس وقت آئیں گے تو ترقی سے جواب دو مجھے کیا خبر ہے مجھے بتا دیا کہاں گئے ہیں اس لیے کہ اگلے دن جب دفتر میں ملاقات ہو اور بابو جی یہ کہ جب پکنک پہ جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے کے جانا انہوں نے کہو بابا اچھا تیرے گھر نہیں آندے تو رنگ تھا دین رکھی یہ کھان دی بن جانا وہ اور جواب جو دیا اور اگر کوئی کنڈی کھڑکائے اور وہ پوچھے کہاں گے اور اندر سے جواب آئے بیٹھے تو میں تشریف رکھیے گا کچا پیئیں گے ٹھنڈا پیئیں گے کیا پیش کروں کیسے نظام ہے آپ کے اور اللہ تو وہ روز روز آ رہی بہانے باہر اس لیے قبل مل الفجر فجر کی نماز سے پہلے باپ بھی بیٹا بھی بھائی بھی گھر میں آئے کھڑکا دڑکا کر کے آئے کھل سنگ مار کے آئے نہ جانا اما کس حال میں ہے نہ جانے بہن کپڑے بدل رہی ہے نہ جان بیٹی کس حال میں ہے ننگی بیٹھی ہے کپڑا بدل رہی ہے اور باپ بیٹی کے لیے بھائی کے لیے ڈال یہ حکم ہے مینو قبل سلا دل فجر فجر کی نماز سے پہلے بھی کلکا گڑکا کر کے آؤ اور دوپہر کے وقت بھی مینو گادی فلاح دل عشا عشا کی نماز کے بعد بھی گھر والوں کو تو یہ حکم ہے اور اجیڑے یہ آبر نا گھر میں سڈے گھر کیوں آیا میں کیوں ڈا پاپ اٹھ جاتا بلائی چھپی گیو جی، دکان کھلی ہوئی ہے ذہنیت لوگوں کی پہلے لوگ جب بستیوں میں جایا کرتے تھے شہروں میں دور سے مسجد کے مینار نظر آیا کرتے تھے لوگ کہتے تھے او مسجد نظر آ گئی اب قریب ہے ہوں ان شاء اللہ ٹیلی ویژن دے لالت دے ایریل سب تو پہلے نظر دے شہید گھر میں آتا ہو یا نہ ہو ٹیلی ویژن ضرور ہوگا اور پھر شام کو بچی بچے نو بیٹی بہن ماسی خالہ سارا خاندان چاروں طرف بیٹھ جاتا ہے اور گھر میں پرانی بڈر ہو گئے نا جی کو نظر کچھ نہیں سنی دا کچھ نہیں وہی کوچری کو آ تو ویکھی جا میں دسی جا قبر دے قبر دے نال کھڑی ہے آجل بھی چسکا ہو ہے اندازہ لگا اور ان اپنے گھروں کو نہ بگاڑو نہ سو بیٹھوں کو بہنوں کو بدماش نہ کرنا یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قومیں برباد ہوا کرتی ہیں جناب سارا نے نماز ادا کر بدعا کر دی میری عزت کا جو ہی نگہ ہے جو ہی محافظ ہے اس کے سارے بدن میں درد ہونے لگا کہنے لگا توبہ توبہ یہ تو کوئی عجیب طرح کی مائی ہے اس نے کہا میرے لیے دعا کر دے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا نبی کا گھر آنا بڑا کریم آنا ہوتا ہے پھر دعا کر دی یا اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کچھ نہیں کہوں گا اسے معاف کر دے اور صحیح ہوا اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے بادشاہ نے سارا کی عزت کو لوٹنے کے لیے بلایا اور مالک کے کائنات کو کچھ اور منظور ہے اس دادی کے پاس چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام حاجرہ ہے ہاں۔ ادھر اسے ساتھ لے جا اب تک کسی کا ہاتھ نہیں پڑا اب تک کسی کی ضرورت نہیں ہوئی اب تک کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا اس معصوم بچی کو اپنی ساتھ لے جا خلیل اللہ کے ساتھ وہ سب کو لوٹنے کے لیے لایا یہاں پر کچھ اور ویم کرون ویم کر ولو خیر رات چلتے وقت کہنے لگا اے بھائی ہاں، یہ بچی ساتھ لے جا تیری خدمت کیا کرے گی ساتھ کر دی سیاڑی ہوگی حضرت خلیل سے نکاح کر دیا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے اب بڑھیتے کی اولاد اکلوت کی اولاد اور پھر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا جس کی پیشانی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا وہ بچہ کتنا حسین ہوگا وہ کتنا خوبصورت بچہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے ہیں چومتے ہیں چاٹتے ہیں بوسے دیتے ہیں میاں نے دیکھ لیا کہ خلیل اللہ کی تو اس طرف لگ گئی میرے خلیل نے ابراہیم نے ادھر بھی لگا لیا آواز آئی میرے خلیل کی بات سن میری اس آگرہ کو بھی اس معصوم بچے کو بھی وہاں میدان میں چھوڑ کے اور خبردار خدا حاصل کرنے کی اجازت نہیں کچھ اور بتانے کی اجازت نہیں ہم حاضرہ کے یقین کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس کی ایمان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام گود میں ہیں سینکڑوں میل میں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں راہ گزر کوئی نہیں درخت کوئی نہیں پانی نہیں نام و نشان نہیں گود میں اسماعیل علیہ السلام ہے اور حضرت حاضرہ ہے ایک جگہ یوں بٹھا کر اور چپکے سے واپس چل دیے پہلے تو سمجھا کہ شاید کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہوں گے جب دور نکل گئے اگر حاضرہ کھڑی ہو کے کہنے لگے ابراہیم اور میرے پیارے کدھر رکھ لیجیے ہاتھ رکھ کے تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو مڑ کے دیکھنے کی اجازت نہیں اللہ اللہ اللہ نبی کے سامنے اللہ کی حضور میں کتنا مجبور ہے وہ پھر آواز لگاتی ہے اور ابراہیم کی گھر کے نہیں دیکھتے جب زیادہ ہی دور نکل گئے عرب کی کتابر مائی طاقتور مائی سینے سے اسماعیل علیہ السلام کو لگایا اور دوڑ لگائی ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روک کی کھڑی ہو گئی اور ابراہیم یہ معصوم بچہ یہ پیارا لگتے جگر یہ نور نظر میری جوانی میں عورت گاٹ یہ میدان ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ میرا جرم بتاؤ میری خطا بتاؤ میں معافی چاہوں گی کس جرم میں کس خطا میں اس میدان میں اس بچے کو چھوڑ رہا ہوں مجھے چھوڑ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو زبان ہلانے کی اجازت نہیں اندازہ لگاؤ بیوی پوچھ رہی ہے خامد جی، بولتا نہیں اللہ کا امر نہیں اللہ کی اجازت نہیں اور نبی خدا کی اجازت کے بغیر اپنے گھر والے سے کلام نہیں کرتا اور تم سارا دن لوگوں کی بیٹیوں سے بکواس کرتے ہو بہانے بہانے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرتا ہے جب تک اس کی بہن کی آبرو نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے جب تک اس کی جی کی آبرو نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی رو رہی حضرت حاجر ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں چپ کھڑے آخر پیغمبر کی گھر والی ہے کچھ سوچ کے کہنے لگی اے ابراہیم کہیں اس اللہ کا حکم تو یوں نہیں اس آن کا حکم تو یوں نہیں اللہ اللہ اللہ کے نبی نے ہاں نہیں کہی ہاں نہیں فرمائی یوں ذرا سر کا اشارہ کیا یوں بس ہاں نہیں فرمائی ہاں آخر آدمی پہ زور لگتا تھا اللہ پھر سیدہ حاضرہ کا یقین دیکھو صرف کا سارا دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا یہی بیٹھ جاتی رونے لگ جاتی کراتی گاؤں میں یہاں دیکھا جائے گا جو بنے گا میں تو تجھے یہ سمجھتی تھی یہ سمجھتی تھی یقین دیکھو ایمان دیکھو جہاں پہلے دکھا کے آئے تھے دوڑ کر قدموں کے نشان دیکھتی ہوئی وہاں جا بیٹھی اور کہنے لگی ہو ابراہیم اگر اس مولا کا حکم میں پھر پرواہ نہیں میں جانوں میرا رب جائے ارے کتنا یقین ہے سیدا حاجرہ کا اور کم سے کم وہیں بیٹھ جاتی ندان ہو جاتی روتی بلکہ ہنستی ہوئی گئی خلیل اگر اس کا حکم ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تم کو میں نے پریشان کیا وہاں جا کے بیٹھی جہاں پہلے بٹھا کے آئے تھے کھجوریں ختم ہو گئی تھوڑی سی تو تھی پانی ختم ہو گیا پانی ختم کھجورے ختم بھوک ہے پیاس ہے لیکن اس جگہ کو نہیں چھوڑتی اس جگہ کو نہیں چھوڑتی آخر جب چھاتی کا دودھ بند ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کی بھوک پیاس کی وجہ سے اتنی لمبی زبان باہر نکل آئی سید حاجرہ کو یقین ہونے لگا کہ وہ بچے گا نہیں دو پتھر کھڑے کیے ایک اوپر رکھا اور چھایا کا بنا کر اس کے نیچے لٹا کر پہاڑوں پہ چڑھتی ہے اتر رہی ہے دوڑ رہی ہے کبھی مروا پہ چڑھتی ہے کبھی صفا پہ چڑھتی ہے جب ڈھلوان آتی ہے نا بیچ میں تو بچہ نظر نہیں آتا دوڑ کی پہاڑ پہ چڑھتی ہے آگاہی آج را آج مجھے تیری رفتار تیری دوڑ تیری ٹور اتنی پسند آئی آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو ربی اللہ کیوں نہ ہو کلیم اللہ کیوں نہ ہو یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو عیسا روح اللہ کیوں نہ ہو حبیب اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو صحابہ کرام کیوں نہ ہو کتب ابدال کیوں نہ ہو غوث ہو کوئی بھی ہو آج تیری چوری اتنی پسند آئی جب تک تیری چال چل کے نہ دکھائے گا میں خدا کی طرف سے حاجی کہلانے کا حقدار نہیں تیری چور اسے چل کے دکھانی پڑے گی واپس آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو روتے ہوئے ایڑیاں رگڑی وہاں سے دم دم کا چشمہ جاری ہو گیا کتنے ہزار سال گزر گئے دنیا میں ایک آدمی نے آج تک نہیں سنا کہ زمزم کا پانی کم ہو گیا پورا میں اسلام پیتا ہے اٹھا اٹھا کر کے سب لوگ لاتے ہیں کتنے چوڑ لگے ہوئے ہیں کتنی موٹریں رات دن پانی کھینچ رہی ہیں مگر زمزم کا پانی آج تک کم نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ کم ہو سکتا ہے اور وہ پانی بھوک کا کام بھی دیتا ہے پیاس کا کام بھی دیتا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھوڑی سی عمر اوپر کو ہوئی پھر پیار آنے لگا اصل بات تو یہ ہے نا کہ بیت اللہ کی تیاری ہو رہی ہے نا خدا انجینئر بھی تیار کر رہا ہے مستری اور مزدور بھی تیار کر رہا ہے ابھی سے میں آتا ہے پانچ سو سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ ڈالنا ایک طرف فرمایا جو بیت اللہ میں حضر اسود لگا ہوا ہے جس نے حضر اسود کو بوسا دیا خدا یوں فرماتے ہیں اس نے میرے سجے ہاتھ کو چوم لیا فرمایا جس نے خلاف کعبہ پکڑ کے مجھ سے کچھ مانگا میں سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا جو مقام ہے ملک اس پہ نپٹ کر کچھ مانگتا ہے اللہ جل شانو فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پڑ کے اس نے سب کچھ مانگ لیا مگر لوگ سیکھ کر نہیں جاتے کہ بیت اللہ اتنا بڑا اللہ کا دربار عالی ہے کیسا بادشاہ کپڑے سلے ہوئے کپڑے اتار کے آؤ سوٹ اتار کے آؤ تخت و تاج اتار کے آؤ وزیروں ننگے سر آؤ گورنروں ننگے سر آؤ صدروں ننگے سر آؤ بادشاہ ننگے سر آؤ سارے کپڑے اتار کے آؤ گلے میں کفنی ڈال کے آؤ میں خدا کا دربار ہوں ایک شکل میں آؤ ایک صورت میں آؤ اسی کو کہتا ہے کہ کوئی علم بادشاہ ہے کوئی ہے علم فقیر کوئی علم بادشاہ ہے کوئی ہے علم فقیر سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے حتیری ہر ایک محبت کے مستانے بنے ہوئے آ رہے ہیں اور فرمایا کہ جب میرے بیت اللہ میں تو نماز پڑھے گا ایک نماز کا میں ایک لاکھ نمازوں کا سواب دوں گا جماعت کی نماز پڑھے گا ستائیس لاکھ نمازوں کا ثواب دوں گا ہزاروں کتب ہوتے ہیں ہزاروں ابدال ہوتے ہیں ہزاروں غوث ہوتے ہیں بیت اللہ کی جماعت کی نماز میں چاروں طرف سے مرد اور دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں لیکن کچھ مصیبت کے بدبختی کے مارے ہوئے نیچے نیچے سے یوں لومڑی کی طرح باہر نکل رہے ہیں واہ واہ ابھی جی، آپ کدھر <laughs> میری یہاں نماز نہیں ہوتی میری یہاں نماز نہیں ہوتی اچھا تیری نماز درخان والی مسیح تھی لوہارا والی مسیح تھی ٹیسن والی مسیح تھی اڈے والی مسیح تھی منڈی سے مارکیٹ مسیح کی نماز تھی ہے تو بیت اللہ میں نہیں تھی بیت اللہ میں نہیں ہوتی جی یہاں کا جو امام ہے نا وہ بھابی ہے تم اپنے خانپور کی تمہیں نیند تو نہیں آ گئی تمہارے یہاں دو بندیوں کی مسجد میں بریلوی امام نماز پڑھا سکتا ہے نہیں زور بول بولو بریلوں کی مسجد میں دو بندی امام نماز پڑھا سکتا ہے تو یہ جڑے تنی ہیں یہ اپنے امام بارے بھی سانپ بڑھن دیں گے تو سب اتنے تکڑے کہ جو بندیاں کی مسیح بریلوی نماز نہیں پڑھا سکتا بریلیاں کی مسیح جو بندی نماز نہیں پڑھا سکتا متولی چودھری حاجی شیخ وہ ویلے گیتی کو پکڑ کے باہر سٹ دینا تو سا سکڑے ہو اللہ سائی مارا وہ حاجت کوئی پتا نہیں چلیا میری کی امام کیا کھڑے اللہ صاحب کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے دربار میں یہ جو چالیس چالیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ اور کروڑوں فرشتہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے اب دال خوش کتب نماز پڑھ رہے ہیں امام کا علاج تو کروں اللہ میاں کو کوئی اتنا بھی پتہ نہیں پھر مدینے جا کر کے مسجد نبوی میں ہی ہوئی پچاس ہزار نمازوں کا سوال ملتا ہے ایک نماز جو کالی کملی والے کی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے وہاں بھی یوں ہی کھسک جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے نبی کی مسجد میں میری نماز نہیں ہوتی اندازہ لا بیت اللہ بھی تیری نماز نہیں تھی مسجد نبوی سے نماز تیری نہیں تھی بس ایڈی دور پکوڑے کھاؤ گیا ہے کیوں ہے اور لوگوں کا حال میں دینا جڑے ویلے حج کو دعا ہوں تو اکثر مینو لوگ لے جاندے نے میں دعا مانگتا یا اللہ ارکان حج صحیح صحیح ادا کراوی مدینے دادا والے نصیب فرماوی نیکی کی توفیق دیوی توبہ کی توفیق دوی وہ کھڑا ہوں گا نا آج اور میں منہ کر کے آتا یہاں دعا مانگو چلا خیر نال لاوا ملا پڑی ہوئی ہے کر رہا تھا اللہ میں داخل ہوتی آواز آئی حجری اسمد کا بوسا دے کر میرے گھر کا تناش شروع کر جب تم میرے گھر کا تناش کرتا ہوا دعائیں مانگے گا تیری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے میں نے ستر ہزار فرشتہ مقرر کر دیا گزرتا گزرتا جب رکنے یمان پاس سے گزرے یوں ہاتھ لگا کر گزر جانا چالیس ہزار فرشتہ تیرے مسافر کے لیے تیار کرا ہے کتنی بڑی عزمت ہے کتنا بڑا اکرام ہے ہر آدمی کو ہوتا میں آواز لگائے لب دئی کروا لب الگ لا شریک کا لب الگ تو کئی لوگ جو ہے بےچارے وہ سیکھ کے تو جاتے نہیں آج ہی آگن وہاں کہتے رہتے ہیں بلیک بلیک بلیک وہ آگن جو پڑی ہوئی ہے اور میں تھوڑے سامنے بابزو بیٹھا قسم چاہ کے آخنا عورتوں کے منہ میں یہ لفظ تباہ کے بچ سنے ہے نہیں کوٹھے بچ اللہ سائن کی قبر ہے اندازہ اتنا جو ساری عمر خرگاہ کے ٹکر میں گزر گئی بابے ابد العزیز کے باہر ایک دن اصل کھڑے تھے ایک مظفر گڑھ کے علاقے کا حاجی بڑا روے اور میں کہا جی سب کیا کہ میری حاج گئی میں کہ کتھا ہے تیرے کو کتھا نہیں کھڑی ہے اگے جڑی کالے تھگڑی والی خانگاہ ہے نا کالے تھگڑی والی خانگاہ بیت اللہ کو کہتا ہے میں نہیں اندازہ لگا یہ احترام ہے بیت اللہ کا حالانکہ قرآن کا ہے اللہ بھی بک کا تھا مبارک بہت سارے عالم میں سب سے پہلا گھر اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا بنایا ساری زندگی بھر کے گناہوں سے وہاں توبہ کر اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے اسماعیل علیہ السلام کی تھوڑی سی عمر ان کی ہو گئی سات آٹھ سال کی خوبصورت بچہ نور نظر پیارا لگتے جگر پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آزمایا کہ میری راہ میں قربان نہیں کر سو اونٹ تھامہ کر دیے اگلی رات پھر خواب دیکھا پھر سو اونٹ صدقہ کر دیے تیسری رات پھر خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ پاک مانگ رہا ہے سید حاضرہ سے فرمایا نما دو دلا دو کپڑے پہنا دو بہت بڑے کے یہاں دعوت ہے ملاقات کے لیے لے کے جاؤں گا بیٹے کو انہوں نے نوایا دلایا کپڑے بدلائے تیاری کی اور چپکے سے رسی اور چھری بغل میں لے لی بتایا نہیں سیدہ حاجرہ کو اب شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یارو اللہ کے نام پر اگر بیٹے ذبح کرنے کا رواج چل پڑا تو میرا کیا بنے گا پیارے لگتے جگر کے گلے سے اس مولا کے حکم سے اگر چھری چلانے لگ گئے تو میرا کیا بنے گا شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے بابے کا روپ دھارا بابا ہاں، بڑا وہ بڑا پگڑ چولہ پیرے کا ہاتھ تسبی نہیں ہر بڑا قصبہ ہو کریں گے حضرت کے کول آیا حضرت جہاجر نے پوچھا بابا جی روٹی کھا ہے نہیں پانی پیونا ہے نہیں پھر کیا بات ہے پتر کتنے ہے بیٹا کہاں تیرا کہ اپنے ابا کے ساتھ گیا کہاں گیا کہ دعوت میں گیا کہاں دعوت نا مسنجن پکڑے اس کے لیے دعوت کا کہا اور آئے خانپور کے دوستوں کبھی کبھی شٹان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے مسلمان بن کر قبروں تک جھوٹ بول نہ چھوڑا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں جنازہ بنگلے سے نکلے گا جنازہ کوٹھی سے نکلے گا جنازہ شاہی محل سے نکلے گا جنازہ بڑے مجمے کے ساتھ نکلے گا حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی موجود نہیں حضرت حاضرہ نے پوچھا پھر بدبخت کیا کہتا کہاں کا میرا بیٹا تو یوں انگلی پہ انگلی پھیرنے لگا یوں یوں یوں انہوں نے کہا کی ہے دس نا کہ یوں چھری چلائے گا باپ بیٹے کے گلے پہ یوں انہوں نے کہا بٹ وقت اتنا بڑا بابا معلوم ہوتا ہے تیری تو عقل ٹھکانے نہیں کبھی کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا تو ایک بات اور میں بیچ میں بھول گیا کہ یہ تین ہستیاں ہیں ایک خلیل اللہ ہے کہ سید حاضرہ یہ ستان پہلے ادھر کیوں آیا یہ پہلا رخ اس نے ادھر کیوں کیا شیطان کو پتا ہے کہ اگر عورت پھنس گئی تو سارا گھر پھنس گیا شرک میں سب سے پہلے عورت کو پتانا بڑا آسان ہوتا ہے بیٹھے نا کبھی بھی بس تیرے سجے گھر ہے سجے پاس تیرے کسی کا گھر ہے وہ ہے تو صحیح دنیا میں تھکڑ نو تھا نہیں گھر تو تھیا آخر جی آ بس تیرا کنڈا سے وہ کیتی کھڑی ہے تیرے اسے تبھی تو انہیں کرائے ہوئے نے پھول شل چارے ہوئے نہیں اچھا بلوش دی وہی ہے منہ تھائی چڑ رہے تو با میرے نال یہ کسی کھڑی ہے میں یاد دیا ہاں، کوئی دوا اثر کیوں نہیں کرے گا بولو پوچھتی ہے کتنا گئی آئی کوئی دوا دارو واسطے گئی آئی نو تھوڑی بچی ہاں۔ بگاڑ ہو گیا بولو رہی ہے اگر تیرے کھبے پاسے کسی کا گھر ہے شہید جی، ہے وہ لڑا تو موت کر کمال دلا سی کا کل جناب سیدہ حاجرہ رونے لگی شیطان خوش ہونے لگا میرا کام بن گیا کرے لگا جلدی کر ابھی دیر ہے ابھی چھری بری نہیں چلی دور نہیں قریب ہے میں دیکھ کے آیا ہوں جلدی کر دوڑ کے جا اپنے بچے کو پکڑ کے لا سینے سے لگا آجرا کہنے لگی اور لانتی تو مجھے کیا مشورہ دیتا تو تو شیطان مردود ہے میں تو یوں رو رہی ہوں اے ابراہیم مجھ سے پردہ کیوں کیا مجھ سے بات چھپا کے کیوں رکھی مجھے عورت سمجھ کے نہ بتایا ماں سمجھ کے نہ بتایا گی میں ایسا کیوں کرتی او میرے ابراہیم جب اللہ کے نام پہ آپ میرے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں میں ہاتھ پکڑ لیتی میں اپنے بچے کے ہاتھ پکڑ لیتی تاکہ اللہ کے نام پر دماغ ہوتے وقت میرا بچہ حرکت نہ کرتے ایک اسماعیل ہے میرے لاکھوں اسماعیل ہو عثمانہ کے نام پہ میں سب کو قربان کر دوں اور سیدہ حاضرہ نے کنکڑیاں اٹھا کے ماری شیطان کو اب یہ کیوں بھائی یہ بھی کوئی عبادت ہے کنکری مار دینا بسے مارنا یہ بھی کوئی عبادت ہے لیکن اللہ پاک جلد شان ہو کو سیدہ حاضرہ کی یہ ادا بھی اتنی پسند آئی کسی کے پانچ سو سال کے سجدے رد کسی کے بچے منظور تقدیر حبیب پاکستان ہمارا جب تک ہو نبی ہو صحابی ہو کتب ہو ابدان ہو جب تک سیدہ حاجرہ والے وٹے نہ مار کے دکھیں دا میں حاجی جی منظوری نہیں دیتا آج کل اور گل بنی کھڑی ہے ایک بزرگ مینو فرما سن تری کے شیطان کو وٹے مرے گے نہ مینا بچے اکی کول کر کے شیطان آتا ہے مار گن مار گن مار گن تری جی دہار ہے تو رجدا نہیں پیا لب بھر بھر کے مریندہ ہے بک بھر بھر کے میں کو مریندہ کرے پر یاد رکھ میرا نام بھی شیطان ہے میں تیرے کو واپسی کے جدے ٹکر تھا ایک نیکی تو نال لے گیا میرا نام شیطان نہیں میں سارے بدلے چکا گیا تھا تیرے نال بھی سیا بدھے تھا برکچا والا رنگین ٹیلی ویژن تیرے نال بدھے تھا ہمارے علاقے میں کافی دنوں کی بات ہے کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے میں ملنے گیا مکے مدینے کی باتیں سن سن کر دل لگا رہا میں اٹھ کر زہر کی نماز پڑھنے گیا پھر آ بیٹھا آسر کی پڑھنے گیا پھرا بیٹھا میں نے شرم کے مارے اس کے بیٹے سے پوچھا ارے میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز نہیں پڑھی کہ نہیں جی ابھی شروع نہیں کی میں خیر ہے شروع نہیں کی مینٹلی کورس ہے کوئی گل نہیں اب پھر ہم مولوی ہوئے ہم تو پھر شرارتی ہے نا بات تو بات تو میں نے کہا جی صاحب نماز نہیں پڑھتے آپ آپ کا تو ہو گیا ہے ہوئے کہنے لگا جی آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ ایک کے بدلے میں لاکھ کا ثواب ملتا ہے پانچ چار مہینے پڑھ کے آیا ہوں حساب لگا لو بڑے بڑے استرے پہ درا دے اندر تھوڑا جا فاصلہ گئے ہو سو کئی مری جی، جی، ہاں۔ ایک اندھی شوی بیٹھی خیرات منگے مونگر آگو ہے پیسہ دیو اللہ واسطے دیو ایک بندے نے مزاق کیا کی مونگر چاہ کے تر پیا آخر لگے وہ حاجی وہ پیسہ کلخانہ لے میری مونگر بنا دے ہاں جی۔ آئی حاجی آخر لگا کہر پوی تین کہ میں حاجی ہوں اچھے میں جان دیا ہاں، یہ کم حاجی سیوا بیا کوئی نہیں کرتا میری عقل نہیں مانتی جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا ان آنکھوں سے پھر خیروں کی جی بیٹیوں کو کیسے ٹالتا ہے جن آنکھوں سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خدرا کا دیدار کیا مدینے پاک کی زیارت کی حضور کی مسجد کی زیارت کی جنت البقی میں گیا دس ہزار حضور کے جرنیلوں کی قبروں کی زیارت کی اب بھی دل سے بدماشی نہ گئی یہ ہاجروں کو لوگ بچے کھا کے نا بل بابا ہوئی بچے نے گھوم گھوم حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نیڑے گیا بچہ ہی نا سر سے ہٹ پھیرا خیرے کن پہ بندے ہو دعوت تھے ہاں دعوت رہ تیرے واسطے کھیر نہیں پکی لاتی آ کے اگر ابا جی آج بہت بڑی دعوت ہے کاکا پرلی بغل دے بھی چھری ہے رسی ہے تین کو کوئی سی آخر کیوں اتنا بھی وہ سچ بولنے سے مجبور ہویا اللہ سائن دا حکم ہے اسماعیل علیہ السلام نے کنکڑیاں اٹھا کے ماری اور کمیلے چلا گا کام میرا مقدر حکم اس نیاز کا ہو گلا میرا ہو میں لاکھوں جان قربان کر دوں پھر ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا رجدہ نہیں نا بڑھے پے کی اولاد ہے تو نظر آئی جایا کرتے ہیں صدقہ دے دو ہے دیکھو نا کہ سونا پتر ہے کتنا خوبصورت شکل ہے ماتھے پر بوسا تو دے کے دیکھو لب ڈرتے ہیں وہ تو پیغمبر سے پہلے پہچان گئے کہ بابا نہیں ہے یہ کچھ اور دڑابا ہے مارے وٹے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تینوں جگہ وٹے مارنے پڑتے ہیں ابراہیم علیہ تو اسلام نے پہاڑی پہ لگتے جگر کو بٹھا لیا اپنے بچے سے مشورہ تو لو سلاح تو لو دیکھو اس کا کیا مشورہ ہے پلا بناؤں ماں بنا ماں کو بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے اللہ کے نام پہ تجھے ذبح کر رہا ہوں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں تیری کیا سلاح تیری کیا تیرا کیا مشورہ ہے ایک پیغمبر پوچھتا پیا دوجا پیغمبر دستا پیا تو ہوے ہے نا وہ ویلے نس بن جاتے اچھا، میں میں پانی پیتی ہوں بتا کے بتا ہے نبی ہے میادی بال مل مر ابا جو حکم ملا دیر کیوں ہے پوچھنے کی کیا بات ہے اس میں متورے کی کیا ضرورت ہے ان سطح جنی ان شاء اللہ من نسخوا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے میں ثابت قدم رہوں گا اور ابا جب آپ نے پوچھ ہی لیا تو کچھ اور بھی عرض کروں گا اس لیے کہ آپ میرے ابا ہیں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا مجھے سیدھا نہ لٹانا کیوں چھری چلے گی شکل بگڑے گی کہیں پدری شکت جوش میں نہ آ جائے اس لیے مجھے اونڈا لٹانا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا اللہ کا قانون پورا ہو جائے گا باپ بیٹے کی نظریں نہ ملیں گی تیار ہو گئے اسی کو فیس کرتے ہیں اٹھا مرسل اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی آر تبر لمیر چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر پہاڑی پر سے دیا کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا چھری اس نے سنبھالی تو یہ جد قدموں میں آ لیتا پکڑنے نہیں گئے پکڑتے نہیں پھرے اسماعیل علیہ السلام خود خود ابا کے قدموں میں لیٹ گئے خلیل ہاتھ نہیں پھیرتا آئے آئے پترا ان ویسے ان ان لکھا ویسے کیا اے نہیں اچھا تسا تو کئی نظراں منتا مان کے بدلا تو اپنے آپ کو گدار ماننے ہیں وہ چڑھا چڑھا نا کجی تے اتنے لمبی کھجی ہے رستہ ٹوٹ گیا کمند تلو جو نظر ماری جہنم نظر آیا سائیں ہاں، جب ویسے ہی سال میں ونجا سو روپیہ خیرات کرتا تیرے ناتے تھوڑا جا کلو آیا کہ نبے ڈے سا تھوڑا جا ہیٹ آیا کہ اسی دے سا کلو لے کے مار کے آدھا میں چکر ہی نہیں دینا میں لایا کہ لایا آپ ہی کرنے اسی کو پھر کرتا پٹارا اور سینے معصوم پر رکھا چلی پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو کوم پر رکھا یوں گوڈے کے نیچے دبا لیا اسماعیل علیہ السلام کو اور چھری چلائی آواز آئی چھری خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا تجھے کیا معلوم ہے یہ نیچے اسماعیل علیہ السلام ہے اور اس کی نسل میں سے میں اپنے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں ایک بال تو نے کاٹا جہنم میں پھینک دوں گا چھری چل رہی ہے ابا جی مجھے تو پتہ نہیں چل رہا بیٹا میں تو خوب زور سے چلا رہا ہوں ابا ٹھہرو ٹھہر گئے گھٹنے کے نیچے سے نکل کے فرمایا اللہ ابا شاید مولا کو یوں منظور نہیں میں سیدھا لیٹ گیا ہوں آپ اپنی آنکھوں کی پٹی اتار دیں شاید اس مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی چھری بھی جلے پھر چھری چلائی وہ پھر بھی نہیں کاٹتی اس میں سلام فرماتے ہیں ابا چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال نوک رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دیا چھری کی شامت آ گئی نیچے بھی نبی اوپر بھی نبی چھوڑی سی جگہ لکڑی کے دستے میں ملی چھری لکڑی کے میں گھس گئی تو ڈیسکی کا مال نہیں کاٹا آواز آئی دالا دینا کب سدک در تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہمارا حکم پورا ہو گیا کہ جنت سے جمبا آیا ہوا اسے ذبح کرو ان میری ایک گال اور سن من جو کئی لوگ آرجن جی حضرت خلیل کو پتہ ہے کئی شہ نہیں بگڑنی اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہے آخر کوئی شہ نہیں بگڑنی ہاجرہ کو پتا ہی میرے بال کا کت نہیں بگڑتا بل امتحان کہ آزمائش کہی وقت ڈرامہ کھیل دیں اللہ خان ڈرامے گے نہ تو سان کو یہ پتا ہو بھی اصل چھری چلاؤں سارے بال کا کچھ نہیں بگڑنا یہ تو روز اصل چلا دا پر پتا ہو رہے نا بتاؤ ہو گیا تو پھر کیا نہ بتا چھری کی جی بات نہ بتا اور اور بتا عرش عظیم کے راز سمجھا دے عرش عظیم کے راز سمجھا دے اسی لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدین پاک میں صحابہ کرام کو روز روز بتایا روز روز دین سکھایا اور تربیت فرمائی اور تعلیم دی ایسے ایسے لوگ پیدا کیے کہ خدا کی زمین پر آسمان کے نیچے محمد کے غلاموں کے بعد ان کی تعریف کو دہرانے کے قابل کو آئی اور ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے قربانی قربانی دی ہے قربانی قربانی دی ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو پیچھے رہ گیا ہو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تیرا استاد پرائمری دا استاد تیرا استاد منڈل دا استاد تیرا استاد ہائی سکول دا استاد تیرا استاد کالج دا استاد تیرا استاد حدیث دا استاد تیرا استاد مدرسے دا استاد شیخ مدنی ارب دا استاد نارائن آجم سید حسین احمد مدنی گنبد خدرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر اٹھارہ برس تک حدیث پاک پڑھائی اٹھارہ برس تم کیا سمجھو ان لوگوں کو کہ شیخ الہند کون تھا اب مفتی کے اللہ مرحوم کون تھا مولانا حسین احمد مدنی کون تھے جاؤ لندن اکیڈمی کا مطالعہ کرو تمہیں وہاں ملکہ وکٹوریا کا کال ملے گا لارڈ مین بٹن کی تقریریں ملیں گی کہ یہ جو علما یہ عبید اللہ سنگھ تھی یہ حسین احمد مدنی اور یہ مفتی کے اللہ اور یہ مولانا حفظ الرحمان یا بخاری پیر عبد الحادی دین پوری یہ مولانا احمد علی لاہوری وہ کہتے ہیں یہ آدمی نہیں یہ پہاڑ ہے جس میدان میں بھی آؤ گے کوئی کمی ہے ہر پہ قربانی دی ساری زندگی انگریزوں سے ٹکرائے کئی لوگ آج بھی کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی دیوبندی مولویوں نے مخالفت کی تھی یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کون تھا یہ یعنی جھنڈا کو لہرایا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مغربی پاکستان کا جھنڈا مولانا عثمانی نے لہرایا اور مشرقی پاکستان کا جھنڈا مولانا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا اور میرے اکابر کی قیمت اگر پوچھنی ہو چلو تم نبی سے نہ پوچھو صحابی سے نہ پوچھو شیخ الحدیثوں سے نہ پوچھو میرے سے نہ پوچھو حضرت درخواستی سے نہ پوچھو چلو قید اعظم کی قبر سے جا کے پوچھ لو کہ ہاں۔ تم نے دونوں پاکستانوں کے جھنڈے کن سے لہروائے تھے ہاں۔ نارا یار پاکستان علامہ عثمانی میں یہ کہتا ہوں میری نہ مانو بابا کی نہ مان لو بابے کو پتا تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ سے جنڈے لہرائے جائیں گے تو استقلال ہوگا استحکام ہوگا یہ پکے لوگ ہیں اور اگر میں کسی اور کو لے آیا اور پہلی طرف کوئی کھیر کی پلیٹ لے کے کھڑا ہو گیا جنڈا چھوڑ کے کھیر چاٹنی شروع کر دے گا علماء جاوند نے سب کچھ بنایا اور قربانیاں دی مولانا جعفر پر سری سب کا جو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تین عالموں کو مولانا حمید اللہ پٹنہ والے مولانا یا سورت والے مولانا جعفر تھنیسری ہم تینوں کے پیروں میں بیس بیس شیر کے لوہے کے کڑے بنوا کر ڈال دیے اور پیدل چلایا گیا لاہور تک مولانا فرماتے ہیں جب ہم نماز کا تیمم کر کے سجدہ کرتے چار چار انگریز گھوڑے کو مارنے والے چاقو کو پوری طاقت سے مارتے لاہور لے آئے فرماتے ہیں لمبی بات ہے پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کیا جس پنجرے میں نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا میرا یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے میں نے ہر سانس میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا میرے بزرگوں جتنا درود پاک بھی کوئی نہیں پڑھتا اللہ انور تھا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کیوں نہیں پڑھائی حدیث پاک ساری زندگی پڑھائی فرمایا تمہیں پتہ نہیں ایک حدیث کے پڑھانے سے تین مرتبہ درود نصیب ہو جاتا ہے ایک حدیث پاک پڑھانے سے پیر عبد دین پوری رحمت اللہ علیہ نے کتنا ہزار درود شریف چالیس سال تک روز مرنا کا پڑھا ان بزرگوں کا غلام ہو جو بغیر وضو کی ہوئی روٹی نہیں کھاتے جن کو شریف کو قریب قریب دور تو نہیں وہ چار دے واسطے جو فقیر کھیر چوڑے آ بکری آ کے فقیر آ وضو کر کے نو نفلی چاپڑ بڑھ چکی سی وضو کر کے دودھ نکالا جائے وضو کر کے چائے پکائی جائے وضو کر کے جس کے لیے روٹیاں پکائی جاتی ہوں مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ خدا کی قسم ہمیں فرمایا کرتے تھے جس نے پاکستان میں اب دیکھنا ہو پیر عبد الحادی جین پوری کو دیکھنا مولانا جعفر جاب رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے میں درود پاک پڑھتا رہا پڑھتا رہا اچانک مجھے چکر آیا اور میں چکر کھا کر پنجرے کی نوک پہ گر پڑا مجھے دیر نہ لگی فوراً کالی کملی والے کا دیدار مل گیا میری ساری زندگی تمنا رہی پھر وہ پنجرا ہے پھر وہ مجھے نوکدار پنجرا ملے پھر میں درود پاک پڑھوں پھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملے شاخ مدنی رحمت اللہ علیہ سے جب بھی کسی نے پوچھا اب تو بعد آ جاؤ اتنے دل کی جیل ہو گئی اتنی قید ہو گئی اتنی سزا مل گئی فرماتے تھے پرواہ نہیں ہری شاخ ہری ہری شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ تبھی تو ہے بجھی تو نہیں جبا کی تیز سے در وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں ہے جو جو زندہ ہے آج دیکھ لو پچانوے سال کے قریب عمر ہے ابلا حضرت درخواستی اوم کی مگر وہی دیوانگی تازی ہے آج بھی جو پہلے کی تو اب بھی ہے وہی حدیث کا بلولا وہی قرآن کا بلولا خدا کی قسم ایک زیر زبر کو بھولنے کے لیے درخواست آخری وقت تک تیار نہیں تمہارا تو بلکہ یہ حال ہے پچھلے دنوں ہمارے یہاں مردم شماری والے آئے یہ جو بچوں کے نام لکھتے پھرتے ہیں تو اس نے بتایا انعام شام اکرام دو چار بچوں کے نام لینے کے بعد پھر کہنے لگا بس آپ شکل سے واقف ہوں نام یاد نہیں ہے اپنے بیٹوں کے نام نہیں آتے اس لیے میں کہتا ہوں عرب میں اگم میں مکے میں مدینے میں دنیا میں یورپ میں افریقہ میں حضرت درخواستی کے مقابلے کا حافظ حدیث لا کے دکھاؤ کوئی پیدا نہیں کر سکا اور میری ایک آخری بات سن لو چاہے تم کسی پارٹی میں رہو چاہے تم آسمان میں چلو زمین میں چلے جاؤ اللہ والوں کی توہین نہ کرنا اللہ اللہ بزرگوں کی توہین نہ کرنا کی شاخت ہے چاہے کسی سارے بزرگوں کا اپنا احترام کرو تجھ کو پڑھائی کیا پڑی اپنی نبیڑ اپنا فکر کر اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا عبد الکریم صاحب ندیم اس نوجوان ہے سچی بات ہے میرا تو مسالہ ہی ختم ہو گیا آج سارا دن سفر کرتے کرتے کرتے کرتے ڈرتا بھی تھا مولانا سے اب شام کو مشکل سے آ پہنچا ہوں اللہ تبارک کو تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بڑے اچھے اچھے تازہ تازہ جمعے کیسٹ آپ کو باہر سے ملیں گے حج کا کیسٹ یورپ کی تقریروں کی کیسٹیں اور وہاں سے لے کر اپنے ذہن کو ایمان کو تازہ کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داغان الحمد للہ مولا کمزوروں کو طاقت عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما یا الہ العالمین ہم سب کی مقصرت فرما ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما آبا و اجداد کی مقصرت فرما دوست احباب اور خدمت گزاروں کی مقصرت فرما ساری امت کی بخشش فرما سب کے کاروبار میں روزی رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ سلاب کی وجہ سے کافی علاقوں کے لوگ پریشان ہیں سب کی حفاظت فرما مولا کریم سب کو اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما سارے پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو دلیل و خار کر دے عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا کے یہودی عیسائی مرزائی جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں سب کے منصوبوں کو خاتمے ملا دے یا اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کی نصرت اور یانت فرما قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ عالم پورے عالم میں اسلام کی فضا کو قائم فرما شر کو بدعات کی لانت کو مٹا کفر و نفاق کو تباہ و برباد کر دے یا اللہ سچائی کا دور دورہ فرما مولا ہم سب کی حاجات کو پورا فرما ضروریات کو پورا فرما الہی قبر کی تنگی سے بچا محشر کی بربادی سے بچا جہنم کے دردناک عذاب سے بچا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما عظمت اطاعت محبت عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد شہید مورخہ گیارہ اگست انیس سو چھیاسی بمقام مدرسہ امداد العلوم خان خطیب ایشیا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی درس قرآن بیان فرما رہے تھے موضوع تھا واقعہ قربانی اور عظمت بیت اللہ خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی چاند سورج ستارے کا نبی اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام